سیدنا عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر اسی دن پر اپنا نور ڈالا جس شخص تک اس دن وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جس سے تجاوز کر گیا وہ گمراہ ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق قلم خشک ہو گیا حدیث نمبر ایک سو اکیاسی مسنط احمد